الذين يتخذون الكافرين من دون المؤمنين عندهم اولیا فعین اللہ لله جميعا جو لوگ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے